موجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا موجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا موجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا اپنے قطرے کو دریا دیا تو ہو گیا اپنے قطرے کو دریا دیا تو ہو گیا کہ دیا تو ہو گیا کہ دیا تو ہو گیا موجزہ میرے نبی کا کہ دیا تو ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے ارادے سے تلوار ہاتھ میں لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ عمر بن خطاب جو ہے وہ اسلام کے سپاہی بن جائیں طویل ایک جو ہے وہ حدیث پاک ہے اور اس کا جو ہے صرف مفہوم میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں پھر کیا ہوا کیا سچویشن ہے کیا واقعہ ہے اس واقعے کو شاید یوں بیان کر رہے ہیں کہ ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر ہاتھ میں تلوار لے کر آئے رس رس عمر آمرے میں آ جا تو ہو گیا میرے دامن میں آ جا جہر تو ہو گیا دیا ہو گیا دیا سا گیا نبی کا کہ دیا ہو گیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردے بھی زندہ کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو فرزند ہیں کھیل کود میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو قتل کر ڈالتے ہیں معاملہ عجیب ہو جاتا ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی ہیں غمگین ہو جاتے ہیں اداسی چہرے پر آ جاتی ہے سرکار کے عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کی عطا سے سمجھ لیتے ہیں فرماتے ہیں مجھے اس جگہ لے جائے جہاں یہ واقعہ ہوا ہے پھر وہاں پہنچتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدمین شریف ہیں پھر کیا ہوتا ہے سامنے جابر کے فرزندوں کی لاشیں دیکھتے سامنے لاشیں دیکھ گئے حکم رب سے زندہ ہو جا جہیا تو حکم رب سے زندہ ہو جا جہے گیا تو ہو گیا تو ہو گیا گو موجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا اور وہ مشہور واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز اثر جا رہی ہے وقت نکلا جا رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ ہو اس لیے وہ جو ہے وہ جنبش نہیں کرتے اور پھر اس کے بعد آپ دیتا پب پوے اصل چپر حسر سے علی آپ اصل چپر ہر علی ڈوبے سورج کو نکل جا گہ یاد گیا ڈوبے سورج کو کل جل ہو ہوا دان یاد ہو روزہ میرے نبی کا گیا گیا تو مسجد میں گھر سے آپ کے ممبر منڈل بين بيتي ومنبري روض روم من رياض الجنة مسجد نبوي میں گھر سے آپ کے منبر بنلا مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر بنلا آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا دم دو گیا آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا دم دو گیا کہ دیا ہو گیا دیا ہو گیا دیا تو ہو گیا رب اپنے مصطفیٰ سے پیار کتنا دیکھئے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها رب کو اپنے مصطفیٰ سے پیار کتنا دیکھئے رب کو اپنے مصطفیٰ سے پیار کتنا دیکھئے خانہ کعبہ کو قبلہ تو ہو گیا خانہ کعبہ کو قبلہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ابھی ہم ایک حدیث پاک اللہ صاحب سے سن رہے تھے تو اس میں بھی راوی جو ہے وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہم میں سے اکثر نے ان کا نام یہ سنا ہے کہ حضرت ابو حریرہ ان کی کنیت ہے علامہ صاحب جانتے ہیں کہ اصل نام کیا ہے ہم میں سے شاید کچھ ایسے ہوں کہ وہ جانتے ہوں ہے کوئی کہ جسے یہ معلوم ہو کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا اصل نام کیا ہے کوئی ہے تو آپ کھڑا کریں اب دیکھیں یہ نام تو سب نے جانا ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ کا نام تو آپ نے سنا ہے سب نے سنا ہے لیکن کنیت سے جانتے ہیں نام سے نہیں جانتے تو یہ کیا وجہ ہے کہ ان کی کنیت اتنی معروف ہے اور نام اکثر نہیں جانتے یہ کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے شاعر بتاتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ لقب عطا کیا بلیوں والے حریرہ کہتے ہیں بلیوں کو ابو حریرہ بلیوں والے تو شاعر کہتے ہیں کہ بلیوں سے ان کی شمشت اور محبت دیکھ کر بلیوں سے ان کی شمشت اور محبت دیکھ کر مصطفیٰ نے مہر رہ رہے دیا تو دھو گیا مصطفیٰ نے مہر رہ رہے دیا تو دھو گیا کہ گے دیا تو دھو گیا دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا اور بدر کے میدان میں کفار کی جائے مما ایک دن پہلے بتا دیا کہ بدر کے میدان ابھی مارکا ہوا نہیں ایک دن پہلے بتا دیا سرکار فلاں کافر فلاں جگہ مرے گا اپنی اصا مبارک سے نشان لگا کر بتا دیا اللہ کی عطا سے غیب کے جاننے والے سب پتا تھا کہ کیا ہونا ہے آئندہ کیا ہونا ہے بدر کے میدان میں کفار کی جائے مما بدر کے میدان میں فار کی جائے مما جس جگہ تھا جس کو مرنا کہہ دیا ہو گیا جس جگہ تھا جس کو مرنا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا موجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا نام لے میں نے اجمل ایک قصیدہ کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا موجزہ میرے نبی کا کہہ دیا دو